وشر الأمور وكل وكل وكل بدعة بدعة في النار بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ عند رحیم اندیلہ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا یہ اسلام کی دولت اسلام کی نعمت اعلیٰ ترین اور سب سے بہترین نعمتوں میں سے ہے اسی لیے رب العالمین نے جس دن ہمارا دین اسلام مکمل کیا بدر یہ وہی نبی علیہ شام اور قیامت تک آنے والے مومنوں کو خطاب کیا فرمایا مومنو الم اکمل تو لکم دین کم و اتمم تو نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا مومنوں مومنو آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اپنی انعامات اور نعمتوں کی ہم نے تکمیل کر دی ہم نے سب پورا کر دیا وردی تو لقم الاسلام دینا اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اسی دین پر ہم سب کا خاتمہ کریں تو مسلم وصوالحین ہمیشہ اللہ کے نیک بندے دعا کیا کرتے تھے کرتے ہیں کہ اللہ جو ایمان دیا ہے اسی ایمان پر خاتمہ کرنا اور مرنے کے بعد والحکری وسالحین ان خوش نصیبوں میں شامل کر دینا جن کے متعلق اللہ آپ کا ارشاد ہے النفس تم کی رجی کی ردیت فد فادخلی فی عبادی ود جنتی اللہ تعالیٰ اس بشارت کا ہم سب کو مستحق بنائے میرے بھائیو اسلام ہے کیا اسلام جو ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اسلام کیا چیز ہے جبرائیل امین نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام اسلام کے بارے میں آپ بتائیں تو آپ نے ساتھ نمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا جو شہادتیں کا اقرار کرے ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرے رسول کی رسالت پر ایمان رکھے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں ماہ رمضان کا روزہ رکھے زکات دیں اور استطاعت آ جانے کے بعد جس نے حج کر لیا آپ نے ارشاد میں یہی اسلام ہے پوچھا گیا رسول اللہ مل ایمان ایمان کس کو کہتے ہیں تو آپ نے ساتھ نمایا انت میرا بلا ہی وہ ملا اکت ہی وہ کتب ہی وہ ہی وہ قدر خیر ہی وہ شر رہی ولبا سباد الموت ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے رسول پر ایمان رکھا جائے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھا جائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھا جائے ہر قسم کے تقدیر پر ایمان رکھا جائے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کہ یوم الاخرت پر ایمان رکھا جائے یہ ہے میرے بھائیو ایمان جس شخص نے ان چھ ایمان کی چیزوں کا اور اسلام کی ان پانچ چیزوں کا اقرار کر لیا عمل کیا اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے اب اگر کسی مسلمان میں کسی گو کے اندر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ایک اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے رسول کے رسالت پر یقین اور ایمان بھی رکھتا ہے جنت اور جہنم کا بھی اقرار کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اب اگر کوئی ایسی چیز اس میں نظر نہ آئے جو اسلام سے خارج کر دینے والی ہو ایسا کوئی کفر ایسا کوئی شرکی عمل جو اس کو اسلام سے خارج کر دینے والا نظر نہ آئے تو اس وقت والے میں ہمیں گواہی دینا ہے کہ یہ مومن ہے یہ مسلمان ہے پورے مسلمانوں کے حقوق اس کو ادا کیے جائیں گے اب اگر یہ ساری شرطیں پائی گئیں اور آدمی کلمہ کو ہے مسلمان ہے اب کسی کو جائز نہیں اس کو کافر قرار دے کسی کلمہ گو کسی معاہد کسی سراتے مستقیم کی پابندی کرنے والے انسان کو کافر قرار دینا اتنا بدترین جرم ہے صحیحین کی روایت نبی علیہ تو اسلام نے ساتھ نمایا مرما مسلم جس نے کسی مسلمان کو جس کے اندر جو ہر قسم کے کفریات اور شرکیات سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے صحیح العقیدہ صحیح المان کل کو اگر مسلمان ہے آپ نے ساتھ میں جس نے ایسے انسان کو کافر قرار دیا تو کافر قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کا قتل ہی جتنا اس کے قتل کرنے کا گناہ ہے اور ایک مسلمان کا قتل کرنا کتنا بدترین جرم ہے کتنا بدترین گنا ہے اس کے بارے میں اس کے مطابق صرف ایک حدیث کافی ہے جب یہ علیہ شراب شام ساتھ رواتے ہیں الہ العالمین کا فرمان ہے اگر سارے آسمان اور زمین کے لوگ ہمارے ایک مومن بندے کے نہ قتل پر متفق ہو جائے قتل کر دیں تو ہم یہ کچھ پرواہ نہیں کریں گے آسمانوں اور زمینوں کے سارے لوگوں کو ایک مومن کے قتل کے جرمے میں جاننا میں ڈال دیں گے ایک مومن کے خون کی ایک قدر و قیمت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی کو کافر قرار دینے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید بڑی سنائی ہے ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کو کافر قرار دیا اگر وہ کافر نہیں ہے تو بہرحال دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو کافر ہونا پڑتا ہے اگر جس پر کفر کا فتوا لگایا وہ کفر کا مستحق ہے تو وہ کافر اگر وہ کفر کا مستحق مستحق نہیں ہے تو کفر پلٹ کر کے آیا فتوا دینے والے کو کافر قرار دیا دیا دے گیا اللہ تعالیٰ اس تکفیری ذہن ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے نبی علیہ سلاط و سلام کے زمانے میں بڑے حادثات اور واقعات پیش آئے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کہتے صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسلام نے جنگ میں بھیجا صحیح مسلم کے حدیث ایک کافر میدان جنگ میں لڑ رہا تھا کہتے ہماری نگاہ پڑی کہ یہ مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے میں نے تلوار لیا اور اس کا پیچھا کیا وہ بھاگا اور میں اس کے پیچھے لگا اور آگے جا کر کے ایک درخت تھا اس درخت کے نیچے بول گھومتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے اشد اللہ و اشد اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں زید بن منہارسا کہ وہ ساما زید کہ وہ شخص اس طرح سے برابر گول دائرے میں گھومتا جا رہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے اور میں اس کے پیچھے اس کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر کے دوڑ رہا ہوں جب میں نے دیکھا یہ ایسا چکر لگا رہا ہے کہ میرے قابو میں نہیں آتا تو ایک مسئلہ میں پلٹ گیا وہ ادھر سے آیا میں نے ایک ہی وار میں اس کی گردن مار دی اور جب تک انہوں نے دیکھا تو گھوم رہا تھا برابر کلمہ پڑھ رہا ہے اشد اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے اس کو چھوڑا نہیں قتل کر ڈالا نبی علیہ سلاط اسلام کے پاس جب ہم لوگ پلٹ کر کے آئے تو میں نے یہ پورا قصہ بیان کیا یا رسول اللہ ہم نے ایسے کافر کو قتل کر ڈالا اور وہ کلمہ پڑھتا جا رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے میں نے کہا تو یاد رسول نے فرمایا اللہ کے بندے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا جب بھی تو نے اس کو قتل کر دیا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے کلمہ پڑھ کر کے اور تم نے اس کو قتل کر دیا میں نے کہا یا رسول اللہ بات اصل یہ ہے وہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا ہم ہمارے زد سے اپنے قتل کے ڈر سے وہ اصل میں کلمہ پڑھا تھا آپ نے ساتھ میں ہلا ثقافت جباب کیا تم نے اس کا سینہ چاہ کر کے اس کے دل کا معائنہ کیا دل کو دیکھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے یا زبان سے پڑھا کیسے تم کو پتا چلا نبی اہص سامنے ساتھ میں خبردار کہیں ایسا نہ ہو اے اے اللہ کے بندے کیا تمہیں اس بات کا ڈر لاحق نہیں تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر چوہے ڈال ڈال دے ڈال دے اے حسر کے دن وہ کلمہ پڑھ کر کے مومن بنا اور تم نے مومن کو قتل کر دیا نبی علیہ سراج خان بہت ناراض ہوئے اور سورت النساء کی آیت نادل ہو گئی اے ایمان والو جب تم سفر کرتے ہو اور کوئی سامنے والا آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو خبردار اس کو قتل نہ کرنا اچھی طرح سے تحقیق کر لینا حمام احمد احمد بن حنبل امام ابو یانا امام تبرانی اللہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شام نے ایک لشکر بھیجا چند صحاب کرام گئے اس میں ایک صحابی کے محلم بن جسا رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں ایک آدمی ایک عبد الباسط نام ہے ایک عامر نام تھا عامر نامی آدمی اونٹنی پر سوار ہے چھوٹی سے اونٹنی ہے کھانے پینے کے تھوڑے سے سامان ہے تلوار لچکی ہوئی ہے وہ راستہ پکڑ کے جا رہا تھا ان لوگوں کو دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر کے آگے بڑھ گیا سارے لوگ تو خاموش رہے لیکن محلم رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے کہا لوگوں ہم اس کو قتل کریں گے اس نے فلاں موقع ہمیں یہ نقصان پہنچایا تھا ہم پر اتنا ظلم کیا ہماری عورتوں کو اس نے قید کیا باتی بنایا یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑا ہے اللہ کی قسم میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر کے دوڑے اور اس کو قتل کر دیا نبی علیہ سراب شام کے پاس خبر آئی آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ رہا تھا سلام کیا تم نے اور تم نے اس کو قتل کر دیا میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں وہ جان بچا بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا آپ نے ساتھ نمایا کیا تم نے اس کے دل کو فار کر کے سینے کو دیکھا کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا جان بچانے کے لیے یا رسول اللہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا آج فرمایا تم کیسے مسلمان ہو نہ اس کی زبان پہ اقرار کی تصدیق کی اور نہ تو اس کے دل کو چیڑ کر کے دیکھا کہ یہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے اس کے باوجود تو نے قتل کر دیا نبی علیہ السلام کے سامنے آئے روتے ہوئے بیٹھ گئے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں اللہ مجھے معاف کر دے نبی رہے پراپتہ میں یہ حقوق العباد ہے تم نے اللہ کے بندے کلمہ دو کو قتل کیا ہے ہمیں معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے لا غفر اللہ لکا جا میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تجھے بھی معاف نہ کرے عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر جب محلم بن جساسا کو نبی نبی ہی کو سامنے لوٹا دیا اور فرمایا واپس جاؤ یہ حقوق العباد ہے یہ خون کیا ہے تم نے اور کسی کے خون کو معاف کرنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں جاؤ تم ہزاروں تمہارا رب جانے نبی علیہ راسان کے سامنے سے اٹھے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے بہ رہے ہیں رو رہے ہیں اور اپنی چادر کو بار بار اٹھاتے آپ اب چہرے پر لے جاتے آنسو پوچھتے ہیں بڑے دم جگہ افسوس کرتے ہی گھر واپس چلے گئے صحابہ کرام ہیں اللہ کی قسم مدد علیہ اللہ سبا تو ایام سات دن گزرے تھے کہ ملک موت آئے اور اس قاتل محلم کی روح کر لی نبی رہی خان کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نہلایا ہم نے اس کو دفنایا دفنایا ہم نے نماز جنادہ پڑھی لیکن جب قبر میں لے جاتے کہتے فوراً قبر مردے کو اٹھا کر کے پھینک دیتی ایک منٹ بھی مومن کے قاتل کو مومن کے قاتل کو کلمہ گو کے قاتل کو یہ زمین ایک منٹ بھی میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اٹھا کر کے پھینک دیا اور بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ لوگ دفنائے اور دفنا کر کے آ گئے صبح دیکھ دیکھتے دیکھے لاش باہر پڑی ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا ہمارے دشمنوں نے دشمنوں نے اس کی قبر کو کھود کر کے مردے کو نکال کر کے پھینک دیا کہتے ہیں اس لیے لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے قبیلے کے لوگوں نے کہا چند نوجوانوں کو تلوار دی اور کہا تلوار لے کر کے یہاں بیٹھے رہو آج اگر کوئی قبر کھودنے والا والا آئے تو اس کا سر قلم کر دینا نوجوان کہتے ہیں مردے کو دفنایا گئے دوبارہ قبر میں پوری کی گئی اور ہم لوگ کنارے کھڑے دیکھ رہے ہیں رات میں پہرا لگائے کہتے ہیں جگ رہے ہیں کہ دشمن کب آتا ہے اس کی گردن ہوا ہے اچانک قبر پھٹی اور پھٹاخ سے قبر لاش باہر جا کے گری ہم لوگوں نے قبیلے والوں کو آگے بتایا قبیلے والوں نے کہا شاید یہ نوجوان لڑکی ہی یہ سو گئے ہوں گے اور دشمن آیا کامیاب ہو گیا اس لیے پھر دفنایا اور نوجوانوں کو چھوڑ کر کے بوڑھے بڑے لوگ رات بھر جگتے رہے لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین میں اٹھا کر کے مردے کو پھینکا اب تنگ آ گئے تین دن کے بعد نبی رہے تو شام کے پاس لے کر کے آئے یا رسول اللہ اے آئے یا رسول اللہ یہ میرا کبھائی محلم جو انتقال کیا تین دن سے ہم لوگ دفناتے ہیں اور خبر اس کو اٹھا کر کے پھینک دے رہی ہے اس وقت نبی علیہ الحسر صاحب نے محلم جس کو تم لوگ دفنا رہے ہو جس نے کلما گو کو قتل کیا ہے کلمہ پہنے والے کو مار ڈالا ہے اس سے بھی بدترین انسان کو زمین قبول کر لیتی ہے لیکن زمین اس کو اللہ کے حکم سے قبول نہیں کر رہی ہے کیوں ان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو زمین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دکھا دے کہ ایک مومن کی عزت اور مقام و مرتبہ کیا ہوا کرتا ہے ایک کلمہ پڑھنے والے کا مقام اللہ تعالیٰ کیا کیا ہوا کرتا ہے کافر کو زمین نے قبول کیا شرابی کو قبول کیا چوروں کو قبول کر لیا زمین نے لیکن مومن کے قاتل کو زمین قبول نہیں کر رہی ہے کرام اٹھے اور کہتے ہیں لے جا کر کے دو پہاڑوں کے بیچ میں ہم لوگوں نے اس لاش کو رکھ کر کے اوپر سے پتھروں کو ڈال دیا اور واپس آ گئے میرے بھائیوں گو مسلمان ایک موہد ایک متب سن سراط مستقیم کی پابندی کرنے والا شریعت کی پابندی کرنے والے مسلمان کا قتل کرنا اور فتوا بازی لگ کر کے اسے کافر قرار دینا اس کا خون مباح اس کی جان مبا اس کا مال حلال کر لینا یہ ایسا بدترین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کو چھوڑتا نہیں العالمین ہم تمام لوگوں کو مومن بنانے کے ساتھ مومنوں کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے جیسے ہم روز نماز کے مقام مرتبے اس کی حیثیت کو سمجھتے ہیں ایسے مومنوں کے خون مومنوں کی جان مومنوں کے مان اور مومنوں کے عزت و کرام کو بھی پہچانے اکول کو لہٰذا الحمد للہ وقفا وسلام وقفہ اما آباد میرے بھائی مومنوں کو کبھی کوئی کافر صحابہ کافر نہیں قرار دیتے رہی اسلام نے کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیا تابئی نے کسی کافر کو قرار نہیں دیا ایم نے اور ایم مستحدین نے کسی مومن اور مسلم کو کسی معاہد کو کبھی انہوں نے کافر قرار نہیں دیا یہ کافر قرار دینے والے علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک گروہ نکلا جس کو ہم لوگ خارجی کہا کرتے ہیں یہ گروہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی کو کافر قرار دیا حضرت عثمان کو کافر قرار دیا حضرت عائشہ کو کافر قرار دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا اور یہ وسیع گروہ ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے نمایا تھا نبی علیہ فتح ہو کے بعد مال تقسیم کر رہے تھے کسی کو آپ نے زیادہ دیا حالات کے مناسبت سے ہاں، ہاں، حالات اور آدمیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ کون زیادہ مستحق ہے کون کم ہے کس کے زیادہ دینے میں فائدہ ہے اور اس کے کم دینے میں راحت ہے آپ نے اپنے ثواب دیت کے مطابق اللہ رب العالمین کے حکم سے مال کو تقسیم کیا جب تقسیم کر رہے تھے تو ایک نوجوان آیا نوجوان آیا آنکھیں بھی چہری ناک بھی چہرے سب کچھ بد بخت آنے کے بعد کہتا ہے یا محمد سلم آج میں کیا ہوا کہا آپ نے تقسیم تو کیا لیکن تقسیم کرنے میں نا انصافی سے کام لیا عدل و انصاف سے آپ نے تقسیم نہیں کیا نبی علیہ شراب و شراب پر اعتراض کیا اتنا بڑا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا تھا اتنا بڑا انصاف علم بردار سمجھا کہ اپنے سمجھ کے سامنے نبی پر بھی اعتراض کیا آپ نے نا انصافی کی نبی رہس طرح پریشان ہو گئے اور میں اللہ کے بندے میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں عادل علم عادل اگر میں انصاف نہیں کرتا تو میرے بعد دنیا میں تیری نگاہ میں کون انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے نبی علیہ تو پر اعتراض کیا بعض صحابہ نے تلوار لیا یا رسول اللہ اس سالم کی کردن ابھی میں مار دیتا ہوں اللہ رسول نے فرمایا چھوڑ دو اس کی گردن مارو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد کلمہ پڑھنے والوں کی گردن مارتا ہے بدنام کرنے کا موقع ملے گا چھوڑ دو لیکن ذرا ہوشیار رہے نا اس کی قوم نہیں ایسے لوگ نکلیں گے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نماز کو دیکھ کر کے تم حیران ہو گے دعوے پڑے لمبے لمبے ہوں گے اسلام کے ہم خلیفہ ہیں ہم پورے عراق میں شام میں پوری دنیا کے اندر ہم خلافت اسلام اسلامیہ قائم کرنا چاہتے ہیں دعوے تو کڑے لمبے لمبے ہوں گے لیکن سب کچھ یہی ہوگا اسلام ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا زبان سے مسلمان ہوں گے دن سے کلپنا مسلمانوں کے دشمن اللہ کے دشمن رسول کے دشمن اسلام کے دشمن ہوں گے زبانیں ان کی بڑی اچھی ہوگی علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کلے میں تو حق اور عید ابھی حل حاصل اے لوگ ان کی باتیں ذرا دیکھو دعوے کتنے اچھے ہیں لیکن ان کے کردار ان کے دل ان کا نظریہ ان کا عقیدہ ان کی فکر ان کی سوچ کتنی گندی ہے ایک زبان سے اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن دل سے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ گروہ پیدا ہوا میدان میں آیا صحابہ کو کو کافی بنایا اور جو ان کی تصدیق نہ کریں اس کو کافر قرار دیتے رہے یہاں تک کہ وہی سلسلہ کبھی ختم ہوا اور چلتے چلتے آج اس ہمارے دور میں اس زمانے میں بھی وہ اٹھا اور آج بڑے زور شور کے ساتھ اسلام کے دعوے ہم اسلامی خلافت قائم کریں گے اور اسلامی دولہ بنائیں گے ایسے لمبے دعووں کے ساتھ ہمارے بے شمار نوجوانوں کو انہوں نے بے وقوف بنایا اور بھاگ بھاگ کر کے دنیا کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کبھی اپنا نام داعش رکھا کبھی آئش آئیے رکھا بدل بدل کے وہ چکر چلاتے رہے اور لوگوں کے خون سنا ہوگا ابھی پچھلے ہفتے یہ کیسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں بیٹے نے بیٹے نے اپنی سگی ماں کو پر لا کر کے سیریا کے اندر اور میدان میں گولی مار کر کے ہلاک کیا اور کیا کہا میری ماں ہم کو غلط کہتی ہے یہ مرتا تو کافر ہو گئی ہے اس لیے اس کا قتل کرنا ہمارے لیے حلال ہے سنا ہوگا پچھلے مہینوں بیٹے نے باپ کو قتل کیا بھائی نے بھائی کو قتل کیا نوجوان مسجد میں گھس کر کے یہ نمازی پڑھنے والے جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازی ہو رہی ہوں اللہ کا گھر ہے ہندو بھی یہاں دھماکہ کرنے سے بچتا ہے لیکن وہ مسلمان نمازیوں کو قتل کرتا ہے بنا پر کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے کفر کا دروازہ اتنا کھول دیا کہ کلمہ گھو نمازی شریعت کے پابندی کرنے والے یہ گروہ پیدا ہوا تو دنیا میں حکام کو کافر کرا دیا علماء کو کافر کرا دیا مسلمانوں کو قرار دیا اور مسجدوں کو مسجد کرنے کے کہنے کے بجائے کہتے محبت ہے عبادت گھر اس کو مسجد نہ کہو میرے بھائیوں یہ کتنا ہے اس وقت کا اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے بھائیوں وہ ہے جو رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ذکر ان کن تم لا تعلمون تمہارے پاس کوئی مسئلہ آیا کوئی خبر آئی کوئی کسی انسان نے کچھ کہا جیسے آج بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا ہندوستان کے شہر اورنگ آباد میں ایک انسان پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ میں بن کر کے آ گیا ہوں یہ دنیا کے اندر ایسے فتنے ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں کستاب کا کا شیاتی نے ان کا شیاتی نے جن کا اے گروہ ہمیشہ پیدا ہوتا رہتا ہے اب جو اس کو ہم عیسیٰ اور امام مہدی نہ مانے کہتے ساری دنیا کے لوگ یہ کافر ہیں میرے بھائیوں ایسے اس گروہ نے حکام کو کافر قرار دیا علماء کو کافر قرار دیا ہاں، ہاں، علماء کو کافر قرار دیا اپنے بڑوں کو بھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ کوئی نمازی تو کوئی مسلمان جب تک ان کا ساتھ نہ دے تب تک اس کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں وہ اور مرتد ہی ہے اس کا علاج کیا ہے میرے بھائیو نمبر ایک جب بھی کوئی معاملہ آئے اپنے سے فیصلہ نہ کر لیں سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے یہ ہمارا نوجوان آج نیٹ سے ریسرچ کرتا ہے جو کہہ رہا ہے جو تحریک اٹھی ہے جو دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا ہے کہ نہیں بہت ہوگا تو وہ سب کے پیچھے پڑ جاتا ہے میرے بھائیوں سب سے بڑا علاج قرآن پاک میں ہے اللہ نے ساتھ نمایا ذکر ان کن تم لالم ہمیشہ اگر چاہتے ہو کہ فتنے سے محبوب رہو تو کوئی بھی نئی چیز سب صبح والی آئے اپنے سے فیصلہ نہ کرو نیٹ نہ کھولو اپنے زندہ بڑے علماء جو ہوں ان علماء سے جا کر کے پوچھ لو مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا علماء کو اللہ تعالیٰ نے فتنے کا سدباب کرنے کے لیے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو پیدا کیا ہے علماء کی طرف رجوع کریں علماء سے پوچھیں علماء سے حقیقت معلوم کریں کتاب و سنت کو ان سے دلیلیں لے کر کے آپ اپنا اطمینان کریں اپنے آپ کو ہر فتنے سے بچائیں اسی لیے نبی علیہ صاحب نے کا اور ان زمین لوگوں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے علماء سے مسئلہ پوچھنے کے بعد ایسے چلتے پھرتے لوگوں سے فتوا پوچھ دیا جائے نہ قرآن کا عالم نہ حدیث کا عالم نہ شریعت کا عالم ہم اس سے مسئلہ پوچھے کوئی بھی اسپالر ہے سارا بیڑا گرک کیا اسپالروں نے یہ اسکالر ہے چاہے قادیانی ہو مردائی ہو راسدی ہو بدتی ہو اور دینے والا ہو لیکن اگر اسکالر ہے ہمارا وہی رہنما بن جاتا ہے علما سچ ادو حالت ان کن ملا لمن آپ نے ساتھ سمایا ان نمین اثرات قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ چھوٹوں سے چالو قسم کے چلتے پھرتے معمولی قسم کے لوگوں سے دین سیکھنے لگے اور علماء کے پاس نہ جائیں حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں اے لا يزال الناس بخیر ہمیشہ لوگ فتنے سے برائیوں سے منکرات سے بدعت سے شرک سے گمراہی سے محفوظ رہیں گے تب تک جب تک اپنے بڑوں سے دین داروں سے اپنے بزرگوں سے مسئلہ پوچھتے رہیں گے ان سے جڑے رہیں گے صحیح اثل مانگل اپنے علماء کو چھوڑا اپنے بڑوں کو چھوڑا امانت داروں کو چھوڑا جہاں وہ چھوٹوں کے پیچھے گئے جو تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں نہ مدرسے کا منہ دیکھا نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے ادھر چلتے پھرتے چند چیزیں یاد تھی میدان میں آ گئے خطبہ دینا شروع کر دیا اللہ کے رسول نے فرمایا جب ان سے دین سیکھنے لگے کہ امت حالات اب وہ ہلاک ہو برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں علماء سے جڑو علماء سے تعلق قائم کرو علماء سے دین سیکھ دیکھو اگر علماء کا دامن چھوڑ دیا تو جیسے آج تک لوگ تمہیں ڈبو رہے ہیں آئندہ بھی ایسے ڈبوتے رہیں گے و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو فساد ہوا دھماکے ہو رہے ہیں مسجدوں میں بھی جان محفوظ رہی ان ہندوؤں کی مندر میں جانے والا محفوظ عیسائیوں کے چرچ میں جانے والا محفوظ لیکن آج محفوظ محفوظ نہیں ہے تو مسجدوں میں اللہ کے گھر میں جانے والا مسلمان آئے دن مسجدوں کے اندر توڑ سوچ شروع کی کیوں یہ فتوا دیا گیا کہ جتنے نمازی ہیں سب کافر ہیں ہمارے جو داعش کا ممبر نہ بنے وہ مسلمان نہیں ہوتا باہر جو ان کے خلیفہ کو مانے ان کے فکر کو قبول کرے وہ مسلمان ہے اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں اسی لیے نہ نہ حج محبوب رہا نہ میرا محبوب نہ حرم محبوب نہ مسجد محفوظ نہ ہمارے مدارس محفوظ نہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ رہی کیوں ایک تو مسلمانوں بھی نام نہاد کلمہ وہ ہیں جو سب کو کافر قرار دیتے ہیں اپنے علاوہ کسی کا کو مسلمان نہیں اور کافر قرار دینے کے بعد ان کا قتل کرنا یا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان برے فتنوں سے بچائے ان باطل عناد سے بچائے باطل فکر سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے ہے حد ہے آپ لوگوں کو وسیعت کر رہے ہیں لوگوں خبردار خبردار ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر کے اس کے قتل کرنے کا بہانہ نہیں ڈھونڈنا کل گو کو کافر کرا دے کر کے مسلمانوں کو کافر کرا دے کر کے مسلمانوں کو قتل کرنے لگو گے خبردار اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا اللہ ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے موحد بنائے متب سنت بنائے ارا عالمین ہم نے جو بیمار ہو سفا کلی ادا کرنا جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ارا عالمین ہم میں سے ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما صحیح عقیدہ نصیب فرما ہر کس پیدا ہونے والے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محبوب رکھے الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے امان و انصار کو ہر بلا آفت سے محبوب رکھے اللہ تعالیٰ جس سے ملک میں ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے خاص طور سے جس شہر میں بھی اللہ تعالیٰ شارکا وہاں کے حاکم میں شارکا شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے ہر آنے والی آزمائش اللہ محبوب کر لے ہر فتنے سے اللہ ان کی حفاظت فرما لے ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی ردا ہو امت کی بھلا ہو وطن کی فلاح ہو ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت و ملت کا نقصان خسارہ ہو ملک اور وطن کی تباہی ہو الحمد دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلم ممالک ہیں ہر ایک کو امو امان کا گہوارہ بنا دے جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما لے العالمین ابھی تو اتحادی اسلامی فوج قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو باقی رکھے اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا کر دے اللہ انہیں اچھے کاموں میں استعمال کر لے اور ہر بلا ہر آفت شکایت

وہ جب ہوتا یہ رکھوں وی کرنا چاہا اکدار